ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب و حکمت دی تھی اور انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی یہود کی صفت بخل کے بیان کے بعد ان کی ایک دوسری بری خصلت حسد کو بیان کیا جا رہا ہے اور اناس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہیں اور فضل ہی میں فضل سے مراد نبوت قرآن کریم رشت و ہدایت اور روز بروز اللہ کی مدد اور عزت و شرف میں اضافہ ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے یہودیوں کا حسد غایت درجہ غیر منصفانہ اور بیجا ہے اس لیے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم کی اولاد کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف اور ان یہودیوں کے خاندانی لوگ تھے صحائف ابراہیم تورات زبور اور انجیل جیسی کتابیں دی اور انبیاء کی سنتیں دیں جو انہیں اللہ سے بذریعہ وحی ملی تھیں اور داود و سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہی عطا کی تھی تو پھر ان گزشتہ لوگوں سے کیوں حسد نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیوں حسد کرتے ہیں